حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میرے پاس حوص پر آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے یہ میری امت کی علامت ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیاسی